جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں پڑے رہے ہو اب یہ وہی حشر کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے